حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ ڈالو خواہ نصف کے عوض فروخت ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی